ابراہیم ابو اسماعیل سکسکی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابو موسا سے سنا وہ اور یزید بن ابی کبشا ایک سفر میں ساتھ تھے اور یزید سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے ابو بردہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو موسا رضی اللہ عنہ سے بارہا سنا وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھیانوے